عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر حبشہ میں وفات پا گئے تو انہیں مکہ لا کر دفن کیا گیا جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ آئیں تو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی قبر پر آ کر انہوں نے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے ہم دونوں ایک عرصے تک ایک ساتھ ایسے رہے تھے جیسے بادشاہ جزیمہ کے دو ہم نشین یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے پھر جب ہم جدا ہوئے تو مدت دراز تک ایک ساتھ رہنے کے باوجود ایسا لگنے لگا گویا میں اور مالک ایک رات بھی کبھی ایک ساتھ نہ رہے ہوں پھر کہا اللہ کی قسم اگر میں تمہارے پاس موجود ہوتی تو تجھے وہیں دفن کیا جاتا جہاں تیرا انتقال ہوا اور اگر میں حاضر رہی ہوتی تو تیری زیارت کو نہ آتی جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پچپن یہ حدیث ضعیف ہے